السلام علیکم معزز سامعین آپ کی میزبان شبینہ افتخار اور آپ کا سر شام جمعہ کا دن ہے تو آج کا دن آپ کو معلوم ہے کہ ملاقات کا دن ہوتا ہے میں عرض کروں آپ سے کہ ابھی تک سر شام پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات اپنے دیس کے بہت سے شاعروں سے موسیقاروں سے گلوکاروں سے ادیبوں سے دانشوروں سے اور دوسرے شعبوں کی بہت سی اہم شخصیتوں سے کروائی آپ کو ملوایا آج جو مہمان شخصیت تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں ان کا شعبہ آپ کے لیے شاید بہت مشکل ہو جائے متعین کرنا کیونکہ میں عرض کروں ان کے بارے میں کہ آپ کا تعلق ڈرامے سے بھی ہے موسیقی سے بھی شاعری سے بھی ادب سے بھی مذہب سے بھی تعلیم سے بھی ایڈورٹائزنگ سے بھی اور ابھی میں مزید آپ سے بات چیت کروں گی تو پتہ چلے گا کہ اور کن کن شعبوں سے وابستہ ہیں آپ تو کہنا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو دوسروں سے اگر ہم ممتاز کریں تو یوں کریں گے کہ انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر ایک بہت بڑی لائبریری کتابوں کی نہیں ٹیپوں پر مشتمل یعنی آڈیو لائبریری قائم کی ہے اور اس لائبریری کے قیام میں ان کو نہ تو کسی شخص کا تعاون ملا نہ مدد حاصل ہوئی نہ حکومت کی طرف سے یہ خالصتا ان کی اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر قائم کی ہے انہوں نے ذاتی شوق ہے ان کا اور اس لائبریری میں ان کے پاس کچھ شعبے ہیں متعین کیے ہیں انہوں نے خود کہ جن شعبوں سے متعلق ان کے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں جس کے بارے میں میں اپنے مہمان سے بات چیت کروں گی اور یہ بھی بتا دوں کہ خاص طور پر جس بارے میں گفتگو ان سے زیادہ رہے گی وہ موسیقی کے حوالے سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام موسیقی کا پروگرام ہے تو اس میں ان کے پاس جو ریکارڈنگز موجود ہیں اس میں یہ نہیں کہیں گے ہم کہ صرف ریکارڈنگ موجود ہیں بلکہ ایک سلسلہ ایک تاریخ ملے گی آپ کو اور اسی حوالے سے ہم اپنے مہمان سے آج بات چیت کریں گے آئیے آپ کو ملوائیں جناب لطف اللہ خان صاحب سے السلام علیکم خان صاحب وعلیکم السلام مزاج ہیں آپ کے دعا ہے اللہ کا کرم ہے میں آپ کو بہت خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہی ہوں اور بہت جی خوش ہوا ہے اس اسنا میں کہ جو ابھی ہم اس انٹرویو کی ریکارڈنگ سے پہلے آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو اب وہ باتیں جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کی جی۔ تو ہمارے سننے والے اس میں مزید اضافے کے ساتھ آپ کی بات چیت سنیں گے یقیناً ان بہت خوشی ہوگی میں یہ پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے آپ سے کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو آپ نے شروع کیا اور ایک بڑا انوکھا سا تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ لائبریری قائم کریں اور وہ بھی آڈیو لائبریری صاحب یہ لائبریری کا قصہ تو بہت بعد میں ہوا جی ابتدا تو اس کی یوں ہوئی کہ سن اکاون میں ٹیپ ریکارڈر پہلی پاکستان میں امپورٹ ہوا اچھا شاید انڈیا میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مجھے اس کا علم نہیں انڈیا میں پہلی مرتبہ سن اکاون میں امپورٹ ہوا اچھا چونکہ میرا تعلق ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے ہے میرا پیشہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ہے تو جن کے پاس جنہوں نے امپورٹ کیا تھا وہ میرے کلائنٹ تھے انہوں نے مجھے بلایا کہنے کہ صاحب یہ چیز آئی ہے اس کا آپ اشتہار اخبار میں دے دیں تو میں نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ جو متعلقہ کاغذات آئے تھے اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ اگر ایک نئی چیز ہے اس کو میں یہ اس کو میں خود کیوں نہ لے لوں استعمال کر لوں چنانچہ میں نے کہا کہ صاحب ایک اور آپ ٹیپ ریکارڈر منگواتے رہیں جی۔ یہ تو مجھے جتنے بھی دینا چاہو مجھے دے دیجیے اچھا۔ مجھے فروخت کر دیجیے ہاں۔ اور اس کے ساتھ ٹیپ جتنے بھی آئے وہ مجھے دے دیجیے ہاں۔ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اچھا۔ چنانچہ گھر لایا لیکن جب میں نے خریدا اور جب میں نے اس کو حاصل کیا تو اس وقت میرا میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی جی۔ ان دنوں میری والدہ حیات تھی اچھا تو میں نے سوچا کہ والدہ کا یہ اچھا وقت ہے کہ میں ان کی ریکارڈنگ ان کو کر لوں میں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ وہ زندہ نہ رہی ظاہر ہے کہ زندہ کسی کو رہنا بھی نہیں تو میں اپنے بچوں کو مجھے میرے بھائی کو بہن کو سنا سکوں گا اور ہم لوگ سب مل کے سن سکیں گے اچھا۔ چنانچہ اسی شام یا دوسری صبح میں نے ان کا ریکارڈ کر لیا پھر بعد میں خیال ہوا کہ صاحب میری بیوی ہے اس کی اس کی ریکارڈنگ ہو جائے اچھا۔ بچوں کی ہوئی بھائی کی ہوئی بہن کی ہوئی دوستوں کی ہوئی سلسلہ شروع ہاں، ہوا اچھا۔ اور وہ ہفتے بھر میں دو ہفتے بھر میں سلسلہ جا کے ختم ہو گیا ہاں، ہاں۔ سارے دوستوں کو کر لیا رشتے داروں کو کر لیا اب کوئی چیز رہی نہیں امبن ہوتا کہ اس کا کیا ہوگا تو ایک دن اس کے بعد ہی سولہ دن یا سترویں دن بسم اللہ خان صاحب کی شہنائی ریڈیو پہ رہی تھی اچھا۔ مجھے ایک آیا خیال آیا کہ بھائی اگر میں نے اس کو آج ریکارڈ کر لیا اپنے ٹیپ ریکارڈر پر اور وہ شام کو پھر دوبارہ سننا چاہوں میں تو سن سکتا ہوں میں یہ خیال کا آنا تھا کہ میں نے وہ مائکرو فون لگا دیا اس کے اوپر اور ریکارڈ کر لیا اور فوراً سنا اس کے پروگرام کے بعد تو بہت اچھا ریزلٹ آیا اس کا تو بس آپ وہ دن اور آج کا دن تو سلسلہ چلا تو چلتا ہی گیا اچھا شعبے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی لائبریری میں کتنے شعبے ہیں شعبے تو بہت دنوں کے بعد کئی سالوں کے بعد جا کے قائم ہوئے ہیں پہلے تو یہ ہوا کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں نے شہنائی کا ایک ریکارڈ کر لیا اس کے بعد ایک مشاعرہ براڈ کاسٹ ہوا وہ میں نے کر لیا اس کے بعد میں لیاقت علی خان صاحب کی تقریر جہانگیر پارک پہ براڈ کاسٹ ہوئی وہ میں نے ریکارڈ کر لیا پھر ایک رستم صاحب کا ایک ڈرامہ تھا جو بخاری صاحب اور وہ ہمارے جو اناؤنسر صاحب تھے مشہور کیا نام بھولتا ہوں انتقال ہو گیا ان کا شکیل احمد صاحب کا تھا جی۔ ان کا ڈرامہ ہوا وہ میں ریکارڈ کر لیا کوئی تقریریں ریکارڈ ہوئی کوئی گانے ریکارڈ ہوئی کوئی مشارہ ریکارڈ ہوا الق صاحب کی قرت ریکارڈ ہوئی واز ریکارڈ ہونے لگے شعبے شعبے شعبے بنتے ہاں، بنتے چلے گئے نہیں میرے <laughs> بھی نہیں تھے پھر ہوا کہ یہ کہ دس پندرہ بیس چالیس پچاس ٹیپ اکٹھا ہو گئے جی۔ اور ہر ٹیپ میں کچھ نہ کچھ تھا ہاں، ہاں۔ اب میں نے کہا بھی یہ چیز میرے قبضے سے باہر ہوتی جا رہی ہے کیوں نہ کیوں نہ اس کو بیٹھ کر کے میں اس کو کلاسیفائی کر لوں جی جی چنانچہ میں نے اس کو کلاسیفائی کرنا شروع کیا تو پھر ایک شعبہ بنا اس کا موسیقی کا ایک شعبہ بنا ادب کا تیسرا جی، جی۔ شعبہ بنا مذہب کا چوتھا شعبہ بنا تقریر کا اب جا کر کہیں چند سال سے میں نے ایک تعلیمات کا شعبہ بھی اس میں داخل کر لیا ہے اچھا۔ تو یوں جا کر کے پانچ شعبے میرے لائبریری کے بن جاتے ہیں ماشاء اللہ میں سب سے پہلے تو اصول ہونا بھی چاہیے کہ جی۔ مذہب کے شعبے سے بات کروں آپ سے کہ کیا کچھ اس شعبے میں آپ کے پاس کلیکشن موجود ہے اس اس میں میں صاحب قاری حضرات کا مصر کے قرآن ہیں ان اچھا، اچھا۔ ان کا پورے کے پورے کئی وہاں کے خلیل حسری ہوئے یا باسط ہوئے یا صدیق المنشابی ہوئے ان سب کے پورے پورے قرآن جو ریکارڈ کیے گئے ہیں وہاں سے اس کو لے کر میں نے ٹیپ کر لیا پھر یہاں احتجام الق صاحب تھے تو ان کو بلا بلا کر کے روزانہ گھر پہ لا کر کے پانچ سال کی مدت میں میں ان سے قرآن نے پورا ٹیپ کروا لیا پھر لکھنوی صاحب تھے ان ان کے روز صبح ہوا کرتی تھی وہ میں ٹیپ کرنے لگا کچھ حمدے ہوئی کچھ واز موائز ہوئے کچھ باہر کے وائز حضرات دیوبند سے تشریف لائے تھے ان جی۔ کی ریکارڈنگ کی انڈیا سے کوئی آئے تھے ان کا کیا یہاں کوئی تھے ان کا کیا تو وہ سلسلہ اس کا یوں بنتا گیا اس کا ماشاءاللہ اچھا ان تمام جو آپ نے یہ ریکارڈنگ اکٹھی کی جس جی۔ میں قرات بھی ہے اور دوسری چیزیں جو آپ نے فرمائی نعتیں بھی ہیں جیسے جی۔ تو نعت پڑھنے والوں میں سے کوئی خاص نام ہے آپ کے ذہن میں میں جو اس کلیکشن سے یا کہیں دیگر ناموں میں سے آپ کا انتخاب بنا ہو صاحب نام تو ان دنوں کے بہزا صاحب کا نام سر فہرست تو ہے ہی جی ہاں لیکن آج کل کے حوالے سے جی جی میں سمجھتا ہوں ایک ہمیں یہاں کراچی سے خورشید احمد صاحب ہیں کیا بات ہے وہ وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں آواز بھی ان کی بڑی سہیلی ہے اور کیف کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی ان کی اس میں نعت کے پڑھنے میں جو مجھے کیف ملتا ہے اور شاید ہی کسی میں ملے تو آپ فرمائیں کوئی نعت پڑھی ہوئی ان کی تو ان کی ساتھ کوئی سا نعت اگر آپ پاس ہو تو سنا دیجئے اس وقت مجھے وہ یاد آ رہی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا بابا جی ہاں جی ہاں جی، کہ بات اب تک جی، بنی جی، ہوئی ہے بات بنی ہوئی یہ سعادت ہے سنتے ہیں اچھا مذہب کے شعبے سے تو ہم نے بات کی میں آپ لائبریری کے بارے میں پوچھوں آپ کی کہ جی۔ کیا یہ پاکستان انڈو پاکستان کا حوالہ آپ دیں گے کہ یہ واحد لائبریری ہے یا مغرب سے کچھ اس کا کچھ موازنہ کیجیے گا آپ اصل میں مغرب کا مغرب سے موازنہ اس کا یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ انڈو پاکستان کے حوالے سے ہے اچھا مغرب کی ویسے میری اپنی ذاتی ایک ایک نجی شعبہ بھی ہے میرا ایک نجی ایک چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں اپنی ذاتی پسند کی چیزیں رکھا کرتا ہوں اس میں تو مغرب کی بہت سی چیزیں ہیں میرے پاس اچھا، ضرور اچھا، ہے اچھا۔ لیکن اس کو میں میں نے اب تک لائبریری میں شامل نہیں کیا ہے وہ اس لیے کہ جتنا کچھ مواد مغرب میں مغرب والوں کو میسر ہے ظاہر ہے کہ مجھے وہ چیز مل نہیں سکتی ہاں، ان کے پاس فیسلٹیز ہے ان کے پاس مواقع ہیں ان کے پاس اکوپمنٹ ہے وہ لوگ موجود ہیں تو مجھ سے بہتر اور کہیں بہتر وہ وہ کر سکتے ہیں تو چنانچہ میرا جو قابو ہے یہ میرا جو حلقہ ہے وہ انڈو پاکستان ہی پر جا کے ختم ہو جاتا ہے لیکن لیکن جس کو میں لائبریری کہتا ہوں جس میں کہ مختلف شعبے ہوں جیسا کہ کتابی لائبریری میں شعبے ہوتے ہیں جی، جی۔ اسی انداز کے اگر لائبریری میں شعبے ہوں تو مجھے یاد نہیں پڑتا یا میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے یا میری معلومات میں یا میرے مشاہدے میں کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس لائبریری ہی کی شکل میں کیٹ لک کیے ہوئے مختلف شعبے موجود ہوں واہ میں اس کو ذرا سا مزید محدود جی۔ کر دوں آپ کے اس لفظ کو انڈو پاک آپ نے فرمایا جی۔ میں اس کو صرف پاک تک رہنے دوں اپنے پاکستان درست درست تو یقیناً آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی محبت بہرحال شامل ہے اس لیے کہ اگر یہ پہلی محبت شامل نہ ہو تو انسان کوئی کام اتنے وسوخ اور اتنی ایماندار سے نہیں کر سکتا تو اس محبت کو کسی نغمے کی صورت میں آپ یقیناً سننا چاہیں گے ہاں صاحب نغمے تو آپ کے ہاں ہمارے یہاں بلکہ قومی نغمے ہیں بے شمار اور بے شمار ہیں اس میں وہ مرحوم امانت علی خان صاحب نے ایک قومی نغمہ گایا تھا بلکہ اکثر وہ آپ کے یہاں سے براڈ کاسٹ بھی ہوتا ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن یہ مجھے پسند ہے اگر آپ چاہیں بالکل سنواتی ہوں اچھا خان صاحب میں ادب کی بھی اب تھوڑی سی بات کروں میری ذاتی دلچسپی بھی اس میں ہے اور میرے جی۔ سننے والے یقیناً حلقہ ایسا ہے کہ ان کو بھی یہ ہوگی دلچسپی ادب آپ کے پاس آپ کی لائبریری میں کس صورت میں پرزرو ہے ادب ظاہر ہے جب میں ادب کی بات کرتا ہوں تو اردو ادب ہی ہے یقیناً اردو ادب اردو ادب میں جیسا کہ عام طور پر آپ کو معلوم ہے اس کے دو حصے ہیں جی۔ ایک جی نظم کا حصہ ہے ایک نثر کا حصہ جی جی نظم کے حصے میں میرے پاس بے شمار اشعار ریکارڈڈ ہیں شعرا کی زبانی اچھا کلام شاعر زبان شاعر جسے کہتے ہیں آپ وہ میرے پاس موجود ہے اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے جو شعرا نے مجھے آ کے میرے اسٹوڈیو میں نوازا ہے مجھے میں وہ یا تو وہ تشریف لائے خود یا میں انہیں جا کے لایا ہوں تو جب انہوں نے میرے ذوق کو دیکھا اور میرے شوق کو دیکھا تو مجھ سے وہ متاثر ہو کر کے انہوں نے بعض شعرا نے اور گھنٹوں بھر کی گھنٹوں گھنٹوں کی ریکارڈنگ کروائی ہے میرے ہاں اچھا۔ اور مختلف قسطوں میں کروائی ہے اور بس یوں اس کا بہت بڑا شعبہ میرے پاس موجود ہے اچھا۔ اس میں غزلیں بھی ہیں اس میں نظمیں بھی ہیں اس میں قطعات بھی ہیں اس میں ربائیاں بھی ہیں اس میں اس میں مرسی ہیں نہیں یہ جو مرسی ہیں یہ یہ مذہب کے شعبے میں چلی جاتی ہیں ادب کے شعبے میں نے میں نے اس کو ڈالا نہیں ہے اب تک اچھا، خیر تو وہ ہیں تو اس قسم کے کچھ آزاد شاعری ہے کچھ نون بن شدید کی مثال کے طور پر ان کی شاعری ہے یا اور بہت سے لوگوں کے اچھا۔ شعرا کا کلام ہے جو میرے پاس محفوظ ہے اور اچھی حالت میں محفوظ ہے اچھا دوسرے ملکوں سے باہر کے ملکوں سے کچھ ریسرچ اسکالر آپ کی لائبریری میں آئے کبھی یہ ریسرچ اسکالرس تو نہیں آئے تھے وزٹرس میں میں ان کو کہوں گا مثال کے طور پر بی بی سی سے یا لائبریری آف کانگریس سے یا جرمن ریڈیو سے کوئی سا وہ جو ویلی ہے وہاں سے اور مختلف جگہ سے لوگ تو اکثر میرے پاس آتے ہیں اور ان سے میرا توازن خیال بھی ہوتا ہے وہ میری لائبریری کو دیکھتے ہیں اور میرے کیٹلاگ کو دیکھتے ہیں میرے ریکارڈڈ آئٹمس کو دیکھتے ہیں ریکارڈنگ کوالٹی کو دیکھتے ہیں اور جب میں ان کے ہاں جاتا ہوں تو وہ مجھے اپنا کام دکھاتے ہیں تو اس قسم کا ایک رابطہ ہم میں باہمی رابطہ موجود ہے جی۔ اچھا اس تمام تر کے باوجود جی ایک چیز میں نے محسوس کی وہ یہ کہ آپ نے اپنی ذات کو بڑا محدود میں تو کہہ رہی ہوں اس کی وضاحت آپ فرمائیے گا کہ کہیں متعارف آپ نے نہیں کرایا مثلا آپ نے فرمایا کہ تعلیم کا علم کا بھی آپ کے پاس شو موجود جی، ہے جی۔ تو نہ تو یونیورسٹی لیول پر نہ کلچرل لیول پر ہمیں نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے خاص طور سے کہ آپ کہیں متعارف ہیں فرمایا سب بات یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پر تو ہر یونیورسٹی میں آج کل ایک چھوٹا سا شعبہ ان کے ہاں خود قائم ہو گیا ہے ٹیپوں کا ان کے ہاں اپنے لیکچرز اور ریکارڈنگز باہر سے لوگ آتے ہوئے اور اپنے ہاں خود کیے ہوئے کچھ ایکسپریمنٹل ریکارڈنگز ہیں کچھ وہ ہیں ہر ایک کے پاس موجود ہوتے ہیں جی۔ تو بدقسمتی سے کراچی یونیورسٹی ہے مثال کے طور پر بدقسمتی میں یوں کہوں گا کہ خود ان کے ہاں جو بھی یہ شعبے ہیں ان کی دیکھ بھال یا اس کا رکھ رکھاؤ جو بھی ہے وہ اس اتنا ہمت افزا نہیں ہے ہاں۔ کہ میں ان سے یا تو رابطہ قائم کر کے کچھ انہیں دوں یا ان سے کچھ لوں لینے کو تو میں تیار ہوں ہی میں لیکن دینے کی دینے کی بات یہ ہے کہ وہ میں کچھ مطمئن نہیں ہوں ان سے اچھا, اچھا۔ اب رہ گیا کلچرل ہمارے ہاں جو دفاتر ہیں یا شعبہ ہے ایجوکیشن کی جو ہمارا جو ہمارا جی، جی۔ ہمارے ہاں جو ڈویژن ہے اس کے بھی چند افراد جو جو سیکرٹری آف ایجوکیشن کے لیول کے ہیں وہ بھی میرے ہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور کچھ سنتے سناتے بھی رہے ہیں اور مجھ سے واقف بھی ہیں وہ لیکن اللہ جانے کیا بات ہے انہیں اس قسم کا کوئی ایک کوئی کوآڈینیشن کا یا ایڈوائزری حیثیت کا یا کسی اور قسم کا انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ مجھے مجھ سے کوئی خدمت لی جائے یا مجھے کوئی کام تفویض کیا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں جو کر رہا ہوں وہ ایک انفرادی حیثیت کا کام ہے اپنی نوعیت کا انوکھا کام ہے اچھا کام ہے یہ شخص کر رہا ہے تو اسے کرنے دیجیے اچھا یہ بات ہوئی اچھا اور اور, اور میں کر ہی رہا ہوں ظاہر ہے موسیقی کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ زیادہ میں آپ سے بات کروں گی اس لیے کہ ہمارے جی۔ پروگرام کی بنیاد ہے تو ایک زمانہ وہ تھا خاصا کہ جب فلم کی موسیقی بھی شاید اتنی رائج نہ ہوئی ہو کچھ جی۔ نام میں نے تو سنے ہیں مثلا جی۔ کانن بالا ہوا کرتی تھیں ہیرا بائی ہوتی تھی جدن بائی ہوتی تھیں تو یہ لوگ اب ظاہر ان لوگوں کی آوازیں شاید میرے خیال سے ہمارے ریڈیو پر یا وہاں کی ریڈیو پر جائے گی تو آپ کے پاس ان لوگوں کی آوازیں کس صورت میں موجود ہیں میرے پاس جو آوازیں ہیں بی بی وہ وہ جو پہلے ایک seventy eight R P M کے ڈسک آیا جی ہاں، کرتے جی تھے ہاں۔ جو تیز چلتے ہاں، تھے جن کو جی، کہتے ہیں وہ تمہارے وہ تھے تو وہ معافی وہ میرے پاس ان کے بہت سے ریکارڈ میں نے مختلف جگہوں سے حاصل کیے تھے اور ان کو میں نے ٹیپ کر لیا ہے اچھا۔ اس میں بہت پرانے پرانے استاد یا گانے والیاں یا گانے والے اس میں شامل ہیں جو غزل بھی گاتے ہیں کجری بھی گاتے ہیں ہوری بھی گائی ہے خیال بھی گائے ہیں ٹپے بھی گائے ہیں اور درپت بھی گائے ہیں انہوں نے اور اس قسم کے کوئی ساٹھ ستر سال پرانے تک میرے پاس موجود ہیں ہاں۔ اور کئی کئی کے ایسے ہیں کہ میرے پاس کئی فنکار ایسے ہیں جو بہت نامور تھے اور اتفاق سے مجھے ان کا بہت کچھ مواد میرے پاس مل گیا ہاں ہاں۔ مثلا زہرا بھائی ہے ان کے تیس پینتیس یا سینتیس میرے پاس آئٹم ہوں گے یا ہمارے ہاں ایک پیرے صاحب تھے ان کے میرے پاس کوئی چالیس آئٹم ہوں گے یا معیز الدین خان صاحب تھے یا ضمیر الدین خان صاحب تھے یا مشتری بائی تھیں یا گوہر جان تھیں یا ملکہ جان تھیں یا جدن بائی تھیں اس قسم کے پرانے جتنے لوگ تھے یا خان صاحب الکریم خان صاحب ہوئے تو یہ جو ان کے جو پرانے پرانے ڈسک ہیں ان کو میں نے محفوظ کر رکھا تھا کچھ میں نے کہیں سے لیے تھے کچھ میرے پاس تھے ان کو میں نے ٹیپ کر کے اب رکھ لیا ہے آپ کا اپنا ذاتی ذوق موسیقی کے سلسلے میں کہاں متعین کروں یہ جو اب رائج ہے موسیقی یا کلاسیکی میں کلاسیکی موسیقی تو خیر اب بھی رائج ہے نہیں رائج تو ہے لیکن مقبول عام شاید اتنے نہیں مقبول عام بی ان دنوں بھی نہیں تھی سچ بات تو یہ ہے ان دنوں بھی یہ نہیں تھی ایک مخصوص حلقہ تھا جو کہ ان فائن آرٹس کی کرتا تھا یہ ریاستیں تھیں یا اور لوگ تھے نواب تھے وغیرہ <clears throat> یہ ان کو پیٹرنائز کرتے تھے <clears throat> معاف کیجیے اور وہ ان کو سنا کرتے تھے اور ان کو ان کی وہ پرورش کیا کرتے تھے تو جتنے نام ابھی میں نے لیے ہیں ہے کہ سارے کے سارے کلاسیکی موسیقی کے گانے والوں ہی سے ہیں تو اس سے یہ بات کا ثبوت آپ کو مل جائے گا کہ میرا ذوق شوق جو ابتدائی ذوق شوق ہے وہ ابتدا کے انتہا بھی وہی ہے اصل میں موسیقی ایک اتنا واقعی سمندر ہے یہ کہ آج سے کوئی پچاس سال پہلے پچاس سال پہلے سے مجھے یہ شوق ہو گیا تھا بلکہ استاد تھے ان سے میں نے شاگردی واگردی بھی کر رکھی تھی یہ سن بتیس کا واقعہ ہے تیس کا واقعہ بلکہ تیس اکتیس کا واقعہ ہے وہ کر رکھی تھی تو وہ ان دنوں سے جو چسکا یا جو ذوق کا کلاسیکی کا پڑا ہے ہاں۔ وہ خود اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی اٹریکٹیو یا اپنے آپ کو قابو میں کرنے والی چیز ہے کہ اس کے قبضے سے میں اب تک باہر نکل نہیں سکا اچھا۔ تاکہ میں کسی اور شعبے کی طرف بھی دھیان دے دوں میں کہ لائٹ کیا ہوتی ہے اور غزل کیا ہوتی اچھا، ہے اور اچھا۔ فوک کیا ہوتا ہے اور قوالیاں کیا ہوتی ہیں یہ تو بہت بات کی بات ہے میں اس کی اصل بات یہ کہ میں اس کے دائرے سے یا اس کے قبض شکنجے سے میں اب تک میں آزادی میں حاصل نہیں کر سکا اس میں گرفتار ہوں اب تک تو اب اگر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں جی۔ کہ اپنے کچھ نام پاکستان کے آرٹسٹوں مثلاً جی۔ خان صاحب امانت علی خان صاحب ہیں ملکہ موسیقی روشن عرب جی، علم ہیں استاد نزاکت علی سلامت علی ہیں بہت ہمارے پائے کے فنکار تو آپ کی پسند ان تمام ناموں میں سے جاننا چاہوں گی کوئی خاص فنکار یا اس کی گائی ہوئی کوئی بہت خاص چیز آپ نے اب جو اب جو جتنے میں نام لیے ہیں جی ان میں ظاہر ہے کہ روشن عرا کا مقام کچھ اور ہی تھا اور بلکہ ہے میرے خیال میں اب تک اور اور کئی سالوں تک قائم رہے گا جب تک کہ کوئی ان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو جاتا اور بڑا مشکل ریپلیسمنٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ہاں، ہاں۔ اچھا جی۔ سازوں کے بارے میں بھی میں ابھی لگے ہاتھ یہی بات کر لوں جی، کہ جی۔ کچھ ساز بھی یقیناً ہوں گے کہ جو آپ کی پسند رہے ہوں گے اور سازکار جی تو کوئی نام لیجیے گا سازکاروں میں البتہ پاکستان بڑا خوش قسمت رہا ہے کہ یہاں ہمارے پاس دو تین ایسے آ گئے تھے پاکستان کے ہاتھ اور بدقسمتی سے ان کا انتقال بھی ہو گیا ایک بندو خاں صاحب کیا ایک حبیب علی خان صاحب جو کہ وشتر وینا بجاتے تھے بڑے عالم بڑے گنی آدمی تھے اور یہی حال بندو خان صاحب کا تھا جو سرنگی بجاتے تھے بہت مشہور تھے بہت اچھا بجاتے تھے وہ ہاں۔ اور انہوں نے انہوں نے اپنے ایک ایک سارنگی بھی اپنی ایجاد کر رکھی تھی جی جو ہاں، اور جی۔ سارنگیوں سے مختلف ہے جی ہاں۔ تو جی تو اس وقت یہ چاہتا ہے کہ بندو خان صاحب ہی کی کوئی ایک چیز لگا دی جائے آپ کے پاس ان کے وقت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کوئی کوئی لائٹ چیز کوئی پیلو وغیرہ کی چیز ہو تو وہ لگا دیجیے آپ نے فرمایا کہ کلاسیکی موسیقی کا جو حسن ہے اس کے جال سے آپ نکلے نہیں ابھی تک درست تو اچھا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ سیکھا بھی آپ نے جی ہاں۔ تو اس کا اطلاق کہیں ہوا صاحب سیکھنا سکھانا تو جو ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارا وہ جو جن کی گھٹی میں موسیقی پڑی ہوتی ہے مطلب جو پیشور حضرات ہیں جو استاد ہیں اب ان کے بچے ہوتے ہیں تو گھٹی میں ان کی پڑی رہتی ہے ان کو ان کو تعلیم کے مواقع بھی آ جاتے ہیں انہیں حاصل ہوتے ہیں اور ساری عمر وہ لوگ ریاض کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور پھر جا کر کے نام کماتے ہیں ہمارا شمار جو ہے وہ شوق یا فنکاروں میں سے ہوتا ہے سچ بات تو یہ ہے لیکن چونکہ ذوق بہت زبردست قسم کا تھا تو اس لیے جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ سن اکتیس یا بتیس میں میں نے جا کر کے باقاعدہ شاگردی میں نے استادی کی بالک نام تھا وہ مدراس کے رہنے والے تھے اچھا میں اچھا۔ اچھا، میں آپ آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا تعلق بھی میری پیدائش جو ہے مدراس کی ہے اچھا اچھا میں مدراسی ہوں ویسے اس لحاظ سے ماں باپ میرے مدراس کے تھے جی، جی۔ میری تعلیم مدراس میں ہوئی خیر اور مدراس کی موسیقی جو ہے وہ کرناٹک کی موسیقی ہے ہندوستانی موسیقی بھی وہاں رائج ہے مگر اتنی زیادہ نہیں اچھا تو تو چار پانچ سال میں نے ان سے تعلیم حاصل کی تو انہوں نے مجھے کچھ اس قدر میرے ساتھ محنت کی کہ میں چار پانچ سال کے عرصے میں یوں کہیے کہ مجھے انہوں نے سن پینتیس میں ایک اس زمانے میں یہ آپ کا جو all India radio Pakistan radio خیر بہت کی کی بات بات بات ہے آل انڈیا ریڈیو جب خود تشکیل نہیں ہوا تھا اس وقت پر آل انڈیا ریڈیو شاید سن سینتیس میں یا چھتیس کے بعد سینتیس میں یہ عمل میں یہ چیز آئی ہے اور جگہ جگہ اس کی شاخیں قائم ہوئی اس کی تو اس سے پہلے مجھے اور شہروں کا پتہ نہیں مدراس کے شہر میں البتہ جو مدراس منسپل کارپوریشن جو تھی جی۔ انہوں نے ایک اپنا ریڈیو سروس شروع کیا تھا وہ کرتے یہ تھے کہ ایک سا ٹرانسمیٹر انہوں نے قائم کر لیا اپنی کی بلڈنگ ہی کے ایک ونگ میں اچھا, اچھا، وہاں سے کچھ انجینئر بلا لیے تھے کہ براڈ کاسٹنگ کا سلسلہ ہمارے ہاں ہوگا وہ کرتے یہ تھے کہ روزانہ ان کے ہاں دو گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا اور وہ شام کو ہوتا تھا مثلا اگر موسم سرما ہے تو ساڑھے پانچ سے سات تک اور گرمیوں میں ساڑھے پانچ سے ساڑھے سات تک اچھا اور ان دنوں ریڈیو ہر شخص کے گھر میں تھا بھی نہیں جی۔ مشکل تھا تو انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ پارکوں میں یا ساحل سمندر کے پاس یا انٹرٹینمنٹ کی جو جگہیں ہوتی تھی وہاں جہاں بینچ پڑے ہوتے تھے جہاں لوگ آ کے اکٹھے ہوا کرتے تھے وہاں انہوں نے لاؤڈ اسپیکر اچھا، اچھا۔ وہ لاؤڈ اسپیکر پانچ کو یا پانچ کو وہ شروع ہو جاتے تھے اور دو گھنٹے وہ اس کے ساتھ سننا چاہے چاہے یا نہ لیکن سنیں سنیں بس دو گھنٹے سنیے اور نہیں نہیں صاحب لطف کی بس ستم ستم یہ ہے کہ ایک ہی ایک ہی گانے والا ہوگا اس روز اچھا اگر وہ آپ گانا ہوا وہ بور ہوا تو ساری شام آپ کی غارت یہ سمجھ آپ کرتے یہ تھے کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ہندوستانی یعنی شمالی ہندوستان کا کی موسیقی وہ رکھا کرتے تھے تو اچھا۔ یوں مہینوں میں چار پروگرام ان کے یہ ناردن انڈین میوزک کے ہوا کرتے تھے دو گھنٹے کے اچھا۔ تو اس میں انہوں نے مجھے لے آ کر کے وہاں بٹھا دیا اچھا۔ وہاں آڈیشن ہوا آڈیشن میں آپ سے ایس کروں باقاعدہ آڈیشن ہوتا ہے وہاں کرناٹک کی موسیقی کے وہاں پنڈت وہاں کی جانکار بہت ہی عالم عالم و فاضل لوگ وہاں موجود ہیں چنانچہ وہ بیٹھ کر کے سوال کیا کرتے تھے کہ تمہیں کون کون سے راگ آتے ہیں اچھا یہ راگ آتے ہیں تو ان کی سرگم کیا ہے ان کی آروہی کیا ہے اوروہی کیا ہے اس کے ہاں، ہاں۔ کچھ پلٹے سناؤ اس کے کچھ تانے سناؤ اس کے کچھ چیزیں سناؤ کتنی چیزیں تمہیں اس میں یاد ہیں ہاں، کن کن تالوں میں تم گا سکتے ہو غرض اس قسم کے سوال جواب ہوا کرتے تھے اور اسی حساب سے وہ آپ کو پاس یا فیل کیا کرتے تھے اتفاق کہیے یا استاد صاحب نے جو میرے ساتھ محنت کی تھی وہ کہیے کچھ میرا شوق کہیے اتفاق ہی کہوں گا اس کو میں پاس ہو گیا اچھا۔ مگر پاس ہوا جناب تھرڈ گریڈ میں ہاں، ان ہاں۔ کے تین گریڈ تھے ایک اے اور بی اور سی تھرڈ گریڈ میں سی گریڈ میں انہوں مجھے لے لیا ہاں۔ اور مجھے اب تک یاد ہے سی گریڈ میں بلکہ میرے پاس اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو کانٹریکٹ اچھا۔ جو وہ جی، لوگ جی، جی، دیا کرتے تھے مجھے مجھ سے سائن کروایا کرتے تھے بھیجا کرتے تھے خط خطوط میں وغیرہ وغیرہ میں تو وہ مجھے تیس روپیے دو گھنٹے کے گانے کے ملا کرتے تھے اس وقت اس وقت تیس گھنٹے اور جو بی گریڈ تھا اس کے چالیس تھے اور اے گریڈ والے کے پچاس تھے تو سی گریڈ میں جناب اس خادم کو موقع ملا ہاں۔ اور میں مجھے یاد ہے کہ نو اکتوبر سن پینتیس کو میرا پہلا پروگرام ہوا تھا کیا کون سا راگ گایا تھا مختلف راگ تھے یمن تھے تھا یہ خماش تھی دو چار راگ تھے اور پھر اس بعد میں کچھ میں نے غزلیں بھی ساتھ دو گھنٹے گانا مشکل ہی تھا ظاہر ہے ان دنوں ایک سیگریٹ آرٹسٹ کے لیے ہاں۔ تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس میں غزل بھی شامل کر لی تھی اچھا۔ وقت گزارے کے لیے خیر یوں جا کے ہو گیا تو تیس روپے مجھے اس کے ماہوار ملا کرتے تھے اس کے بعد چکر پروگرام ملنے لگے مجھے بعد میں وہ آل انڈیا ریڈیو بھی بن گیا پھر میں بمبئی چلا آیا اور بمبئی میں مجھے اب تک یاد ہے کہ ان کا پورا باقاعدہ اسٹوڈیو نہیں بنا تھا بلکہ بمبئی میں ایک جگہ ہے جیسے ہمارے ہاں ویسٹ وارف ہے ویسا ان کے ہاں بیلائٹ پیئر ہے جی، جی۔ تو اس بیلائٹ پیئر پر ایک پوسٹ آفس تھی پوسٹ آفس کے اوپر کی منزل پر ایک اسٹوڈیو قائم تھا وہاں زید بخاری صاحب سے ملاقات وہیں ہوئی اچھا،, اچھا اچھا اور ان دنوں میں نے دیکھا کہ یہ اللہ رکھا جو مشہور تبلیغ نواز ہیں ایک لڑکا سا تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ پھرا کرتا تھا اس کے بعد میں ایک حامد حسین صاحب چھوٹے سے بچے تھے وہ چلے آئے تھے وہاں <laughs> جی، جی۔ تو یہ ان دنوں کی یادیں ہیں یہ یہ اس مگر یہ سن سینتیس اور اڑتیس کی بات ہوگی اچھا خان صاحب اس وقت یہ موقع تو نہیں ہے کہ جی۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ ہمیں کلاسیکی کے کچھ <laughs> <laughs> سنائیے تو ایسا کرتے ہیں کہ جی۔ آپ اپنی پسند کے فنکاروں میں سے کسی فنکار کی کوئی کلاسیکی فرمائیے سب پسند کے فنکاروں میں جو جو اس وقت نام آتا ہے اور آنا چاہیے وہ مرحوما کا ہے اور مجھے آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید آپ کے پاس ان کی میاں کی ملہار کی کوئی چیز ہے کریم نام تیرو جس کو ہمیشہ بڑے بڑے شوق اس کے ساتھ گایا کرتی تھی وہ اگر وہ ہو سکے تو مجھے وہ سنا دیجیے بالکل سنواتے ہیں جی۔ اگر ان کی روح کو بھی کچھ خوشی ہو حاصل ہو اس چیز سے انشاءاللہ اچھا آپ کلاسیکی موسیقی کے اتنے دلدادہ ہیں جی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کلاسیکی موسیقی کتابی صورت میں پاکستان میں موجود ہے صاحب یہ یہ سوال تو خیر جیسا بھی ہے ہے لیکن جواب دینے کی مجھ میں ہمت یوں نہیں ہے کہ اس پر یہ وار پر پڑتا ہے اوچھا پڑتا ہے وہ بھی ہمارے ہاں اب تک جو کتابیں ہوئی ہیں ان کا ذکر بعد میں کروں گا لیکن اس کے لیے مقابلتاً ایک بات اور سن لیجیے مجھ سے جی اب تک یوں کہیے کہ پاکستان میں بلکہ جب میں سن چھہتر میں جب میں انڈیا آفس لائبریری لندن میں گیا تھا جی۔ تو وہاں موسیقی کتابوں کا میں نے جائزہ لیا تو یہ دیکھا کہ ہندوستانی موسیقی یعنی شمالی ہند کی موسیقی جو اب پاکستان میں بھی رائج ہے اس پر کل ستاون کتابیں موجود ہیں اچھا اس میں صرف انگریزی میں اس وقت میں آپ سے صرف انگریزی کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں جی جی اور ہندی بنگلہ مراٹھی اور دیگر زبانوں میں جو کتابیں شائع ہاں، ہوئی ہیں ہاں۔ یا کرناٹک کی موسیقی جو کچھ لکھا گیا ہے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں ان کی تعداد الگ ہے ہاں، ان ستاون کتابوں کی اشاعتی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ انیسویں صدی میں صرف دو کتابیں شائع ہوئی بیسویں صدی میں تقسیم سے پہلے تیئیس کتابیں شائع ہوئی اب بات سننے والی یہ ہے کہ سن سینتالیس سے سن چھہتر تک جبکہ میں نے دیکھا ہے بتیس کتابیں صرف انگریزی ہی میں ممبئی سے دلی سے کلکتے سے بنارس وغیرہ سے شائع ہو چکی ہیں اچھا اچھا اس کے مقابلے میں اب آپ پاکستان میں آئیے تو شاید دو یا تین کتابیں چھپی ہیں اس میں ایک معرف النغمات کا ریپرنٹ بھی شامل ہے اچھا اچھا ہاں، تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس پر کچھ دھیان نہیں دیا اور شاید اس کے مواقع ہمیں میسر نہیں آئے یا ہم نے اس کو اس کی ضرورت نہیں سمجھی یا تو حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے یا جو حضرات ثقافت کے علم بردار تھے ان کی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اس میں حوصلہ افزائی نہیں ہوئی کہ لوگوں سے کہا جائے کہ تم لکھو ہم لکھیں کچھ کتابیں شائع کرو کچھ کہیں سے مواد لو اس کو پھیلاؤ اس کی اس کی اس کی تبلیغ کرو یہ سلسلہ تو ہمارے پاس رہا بھی نہیں چنانچہ ہمارے کتابیں بالکل نہ لکھنے کے برابر نہ لکھی گئی اچھا خان صاحب اب یہ پوچھوں آپ سے کہ جس زمانے میں آپ نے لائبریری قائم کی اس وقت سے اب تک ٹیکنالوجی نے تو بہت ترقی کی جی ابتدا ٹیپ تھے جی ہاں ٹیپ بہرحال ابھی بھی خیر جی ہاں موجود لیکن کیسٹ ان کو ریپلیس کر رہے ہیں آپ جی ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ اور آپ کی لائبریری میں تمام تر ٹیپ موجود ہیں جی ہاں۔ تو کبھی آپ کا کا جی کا گھبراتا یہ سوچ کے کہ اتنی بڑی لائبریری اتنے بڑے کلیکشن کیا ہوگا اگر کچھ اور ریپلیسمنٹ آ گیا کیا آپ تمام چیزیں ٹرانسفر کریں گے اس کے اوپر صاحب مجھ میں تو خیر اتنی ہمت ہے نہیں کہ میں اس کو ٹرانسفر کرتا بیٹھوں اور نہ میرے پاس اتنے اتنا وقت ہے کہ میں کروں اس چیز کو ایک تو یہ کام ایکسپینسو بھی ہے اور کیسٹ کی جو کوالٹی جو آج تک ہے ہاں، اس ہاں۔ وقت تک جی۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہاں۔ وہ اس عہدے پر یا اس درجے پر نہیں پہنچی کہ وہ ریل ٹیپ کو ریپلیس کر سکے کوالٹی وائز اچھا، اچھا۔ اور اور جو بھی اس میں فیلٹیز ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے بارے میں اس لائبریری میں جب پہلے پہلے ابتدائی صورت ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ عرض کروں تو میں حاضر ہوں جی جی وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو وائر ریکارڈر تھا وہ کچھ چلا ہوا کچھ نہیں اچھا۔ اس کے بعد میں ٹیپ ریکارڈر آیا اور ٹیپ ریکارڈر شاید پچاس سے کچھ دو ایک سال پہلے آ گیا ہوگا لیکن پاکستان میں سن آپ سے کیا اکاون میں آیا جی، تھا جی۔ تو وہ جو پہلا ٹیپ ریکارڈر میرے پاس آیا تھا وہ ایک فرنیچر نما چیز تھی اچھا, اچھا۔ جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اس پر پالش کیا گیا تھا وہ ڈھکن کی طرح اس کا ڈھکن کھلتا تھا ایک صندوق کی طرح ڈھکن کھلتا تھا اور اس کا سارا میکینزم جو ہے وہ سامنے رکھا ہوا اور نہ اس میں بٹن تھے نہ اس میں کوئی کیس تھی بلکہ وہ جو موٹروں میں جو گیئر کسٹم ہوتا ہے نا اس قسم کے گیئر تھے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو وہ گیئر کو آگے کریں گے تو وہ ٹیپ آگے چلے گا اور پیچھے کریں گے تو پیچھے ہوگا سائڈ میں کریں گے تو رک جائے گا کچھ اس قسم کا اچھا، میکینزم تھا اس اچھا، کا اچھا۔ اور اس میں صرف ایک ٹریک تھا اور اس کی اسپیڈ جو تھی ساڑھے سات سیکنڈ فی فی سیکنڈ انچ فی سیکنڈ کی اسپیڈ تھی اس کی اچھا کتنا سرمایہ لگایا ہوگا اس لائبریری بڑا <laughs> ذاتی بڑا مشکل ہے میں نے اس کا حساب رکھا تو نہیں ہاں، ہاں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے حساب رکھا ہوتا کیونکہ یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے اور میں نے اچھا ہی ہوا کہ میں نے سوال میں میں نے حساب نہیں رکھا ورنہ آج دیکھتا کہ اس پر اتنے لاکھ اور اتنے اتنے تیس لاکھ یا چالیس لاکھ اس پر خرچ ہوئے ہیں تو پھر میرا ہاں میرا دل اگر چلتے چلتے رکنا جاتا تو کم از کم میرے بال بچے جو ہیں ہاں۔ وہ بہت پریشان سن کر کہ شخص نے ہم پر تو کوئی خرچ نہیں کیا نہ اس نے کوئی اپنا ذاتی مکان بنایا نہ زمین لی نہ پراپرٹی لی نہ بینک بیلنس رکھا نہ نہ بیوی کے لیے زیور بنایا نہ بچوں کو تعلیم دلوائی میں <laughs> آپ سے یہ بات ضرور پوچھوں گی کہ خاتون خانہ کو کبھی اعتراض نہیں ہوا کہ کہاں لگائے دے رہا ہو اتنا پیسہ <laughs> اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری خاتون خانہ جو ہیں وہ کچھ بڑی روشن خیال اور نیک مزاج خاتون ہیں اور وہ وہ ان کی یہ ان کی مہربانی ہے یہ کہ انہوں نے مجھے اس کی اجازت دے رکھی ہے وہ مجھ پر عملی تعاون اس کا شاید نہ کریں اور کرتی بھی نہیں ہے اور ان سے کروانا ہی بیکار ہے کیونکہ وہ اپنے کھانے پکانے میں اور گھریلو میں مصروف رہتی ہیں گھریلو گھریلو عورتیں لیکن ان کا صرف یہ کہ آپ کئی شامیں انہوں نے جو جس جو کہ ہم لوگ کلبوں میں یا سوسائٹیوں میں یا پارٹیوں میں شامل کر جا, جا سکتے تھے اور اس کو ہم انجوائے کر سکتے تھے اس خاتون نے اس کی قربانی دے دی ہاں۔ اور نہ زیور کے لیے تقاضا کیا نہ ساڑیوں کا تقاضا کیا نہ سیر سفر کا تقاضا کیا کہ مجھے انڈیا بھیجو مجھے وہ لا دو مجھے یہ لا دو ہاں، ہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذاتی تعاون ہو رہے نہ رہے لیکن صرف یہ کہ انہوں نے وہ میرے جو کام میں نے اس لائبریری کے سلسلے میں خرچ کے طور پر وقت کے طور پر عمل کے طور پر کیا ہے اس کی کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی اور یہ اور یہ بہت غنیمت بات بہت بڑی بات ہے یہ تعاون کی اعلیٰ مثال میں تو اس کو کہوں گی اچھا موسیقی کی بات ہم کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی یعنی انہوں نے ہچ نہیں ادا کیا جی ہاں۔ اس کام میں جی۔ اور تعاون کیا جی۔ ہم خیال رہی ہیں آپ کی ہاں۔ تو اس ہم خیالی کے سلسلے میں میں آپ کا خیال جاننا چاہ رہی ہوں پاپ میوزک کے بارے میں کہ کلاسیکی سے تو آپ نے بڑا ذوق ظاہر کیا اور ہم نے آپ کا بڑا اعلیٰ یعنی ذوق سنا بھی ابھی کہ آپ نے کیا سنوایا ہمیں پاپ کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کوئی کلیکشن آپ کے پاس موجود ہے کسی پاپ سنگر سے آپ یعنی متاثر ہوئے صاحب اچھا، پاپ جو ہے وہ فلمی میوزک ہی کا ایک شعبہ ہے اچھا بگڑی فلمی میوزک ایک <laughs> ایک ہے فلمی میوزک جو پرانے زمانے کی تھی جس میں جی، راگ جی۔ راگنیا ہاں، اور اچھے کمپوزر اس میں جھنڈے خان صاحب اور تو خان صاحب اور میں خان صاحب تھے اور اچھے اچھے کمپوزیشن ہوا کرتے تھے گانے والے بھی اچھے تھے اس میں سیگل شامل تھا اس میں اور بہت سے لوگ گدن بھائی شامل تھی اس میں بہت سے لوگ شامل تھے <clears throat> وہ دور تو گزر چکا آپ کا جی ہاں اب وہ اس کے بعد میں جو شکل بگڑی ہے جو جس میں کہ ویسٹرن آرکسٹرائزیشن کا سلسلہ جو شامل ہوتا گیا ہے جی، جی، اس کے جی۔ اندر جتنا اس میں ویسٹرن میوزک کا انفلوئنس اس میں آتا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی موسیقی کی شکل بگڑتی گئی تو اس بگاڑ کا ایک شاخسانہ یہ جسے پاک میوزک کہتے ہیں وہ یہ ہے یہ ہماری اپنی چیز تو ہے نہیں ظاہر ہے سیلاب ہے نہ اس کے الفاظ ڈھنگ کے ہوتے ہیں نہ اس کے ٹیون کوئی ڈھنگ کی ہوتی ہے اور نہ ایک ساز اس میں قاعدے کا سننے میں آتا ہے ایک شور بے ہنگم ہے جو میں سنتا رہتا ہوں ہمیشہ گانے والا بھی اسی شور میں شامل ہو جاتا ہے اور سارے وہ ڈرم بیٹر ہے اس کا وہ الگ ڈرم بجایا جاتا ہے اور اس میں مختلف ساز ہیں وہ اپنا شور کیے جاتے ہیں <laughs> میں نے اس کو ابھی ایک حال ہی میں ایک مضمون میرا شائع ہوا تھا ڈان میں تو اس میں میں نے لکھا صاحب دے کریٹ نوائز پولوشن اچھا تو خاصا جی پھر کیوں نہ اپنی موسیقی کی بات کریں درست آئیے کچھ ارشاد فرمائیں روشن آرا بیگم کی آپ نے اس کی کلاسیکل چیز سنوا دی جی اب ذرا سا ذرا لائٹ موڈ میں آتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس نزاکت سلامت علی خان صاحب کی کوئی ٹھمری موجود ہوگی اس وقت مجھے کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے جو بھی ٹھمری آپ کے پاس ہو وہ تھوڑی سے لگا دیجیے تاکہ ذرا منہ کا مزہ بدل جائے <laughs> اچھا سنیں خان صاحب تقریروں کے بارے میں ذرا پوچھوں آپ سے کہ اہم شخصیتوں کی تقریریں آپ کے پاس کلیکشن میں موجود ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے کچھ لوگوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا کچھ لوگوں نے آپ کو لا کر دی صاحب جتنی مشہور شخصیتیں ہیں میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ صاحب وہ میرے ہاں وہ میرے میرے ہاں رونق افروز ہوئے اور انہوں نے مجھے ریکارڈنگ ریکارڈ کروا کر کے میری لائبریری کو شف بخشا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے اور میری صورت کبھی یہ نہیں رہی کہ طبیعتاً کہیے یا کسی اور مجبوری سے میں کبھی کہیں باہر جا کر کے میں نے کسی کی کی ریکارڈنگ آج تک نہیں ہے کل کر لوں دوسری بات ہے لیکن آج تک نہیں کی ہے تو جو کچھ کلیکشن میرے پاس موجود ہے وہ کچھ لوگوں کا دیا ہوا کہیں کہیں نہ کہیں سے حاصل کیا ہوا اس انداز کا ہے میرے اچھا، پاس کچھ نام لیں گے مثلاً پہلے کے بہت پہلے کے لوگوں میں میں یہ پوچھوں اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پہ جی۔ کہ آپ کے پاس ہٹلر کی آواز میں کوئی چیز ہے ہاں یہ اچھا اس میں <laughs> تقریر جس طریقے سے ہر شعبے کے کچھ ذیلی شعبے ہوتے ہیں ہاں، ہاں۔ جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اردو ادب میں میرے پاس نظم کا شعبہ ہے اور نثر کا شعبہ ہاں، ہے اس میں یہ ہے نظم میں یہ ہے نظر میں وہ ہے تو اسی انداز میں تقاریر میں بھی میرے پاس کچھ ایسے ذیلی شعبے اس میں قائم ہو گئے ہیں اس میں ایک عالمگیر آوازوں کا شعبہ ہے اس کے اندر اچھا، اچھا۔ عالمگیر عالمگیر براد میں براد یہی ہے کہ جتنے ہم بڑے یا مثلا ہٹلر ہوا یا مسلونی ہوئے یا جارج ففتھ ہوا یا ایڈورڈ سیونتھ ہوا یا کوئی اس قسم کے جو لوگ برنارڈ شاہ ہوئے یہ جو لوگ پرانے پرانے لوگ تھے ہمارے ہاں ان کی کچھ ریکارڈ وغیرہ باہر بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اتفاق سے مجھے وہ ریکارڈ وغیرہ مل گئے تھے میں نے یا میں نے حاصل کر لیے تھے اچھا، تو اچھا۔ ان سے میں نے ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے اچھا، ورنہ میری اپنی ذاتی کوشش ہو اس میں کوئی دخل نہیں ذاتی کوشش تو بہرحال دخل اس میں ہے ورنہ آپ کے پاس کیسے پہنچتی تو یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس جی ہاں، ہیں جی۔ اچھا پاکستان کی بہت سی اہم شخصیتوں میں سے کچھ نام لیں گے جو آپ کے پاس ہوں جن کی آوازیں اس وقت میرے ذہن میں اس وقت میں اصل میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں میرے پاس اس کی ورکنگ کیٹلاگ جو ہے وہ گھر پر موجود ہے میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہے ہیں اگر نام کو پوچھے تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے اچھا، آپ نے کیٹلاگ جی۔ کا نام لیا میں جی۔ پوچھنا ہی چاہوں آپ سے کہ آپ کی لائبریری میں جو کچھ موجود ہے وہ تمام کیٹلاگ ہو چکا ہے نہیں صاحب یہ اس کا بدقسمت پہلو جو ہے لائبریری لائبریری کا بس وہ یہی ہے کہ اس کی پوری لائبریری کے جو پانچ شعبے ہیں جی، جی۔ اس میں ایک شعبے کا آدھا حصہ کیٹلاگ ہوا ہے یعنی باقاعدہ طور پر کیٹلاگنگ جسے کہتے جی، ہیں کیٹلاگنگ اور کراس انڈیکسنگ اور ریفرنس وغیرہ جو ہوئے ہیں وہ صرف ایک شعبے کے آدھے حصے کا ہوا ہے اور اچھا۔ وہ حصہ وہ شعبہ جو ہے موسیقی کا ہے تو موسیقی کے جو شعبے سے میرے پاس کچھ یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو جو, شعبہ کیٹلاگ ہوا ہے ہاں۔ جو اس کے جو ذیلی شعبے ہیں وہ حصہ ہے سازوں کی موسیقی کا جی۔ کلاسیکی گائکی کا ہاں۔ اور غزل سرائی کا اچھا اچھا ان تین ذیلی شعبوں میں حصہ لینے والوں کی تعداد سات سو بہتر ہے اچھا اچھا فنکار فنکار ہے اچھا اچھا اور نہیں سات سو بتیس ہے سوری یعنی سات سو بتیس فنکار فنکار کیے ہیں اچھا، اچھا۔ صرف ان تین تین ذیلی شعبوں میں اچھا، اس میں فوک شامل نہیں ہے گیت شامل نہیں ہے قوالی شامل نہیں ہے اور کچھ شامل نہیں ہے صرف غزل کلاسیکی اور اس کے آئٹم بنتے ہیں چار ہزار سات سو سڑسٹھ اچھا یہ آئٹم ہے اور ان کا دورانیہ ہے اڑتیس ہزار ایک سو اکاسی منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ واہ تو یوں بنتا ہے قصہ یہ بہرحال اب اس کی باقی حساب ہے اصل میں یہ کام بہت لمبا چوڑا ہے یقیناً اس کی انڈیکسنگ ہے اس کی کی ٹائمنگ ہے ہے ان ان ایڈیٹنگ کا رکھ رکھاؤ ہے جی۔ اور لوگ بھی ہوں گے پھر کچھ کام تو کرتے ہوں گے لوگ آپ کے ساتھ یہ نہیں یہ مزید بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والا کوئی نہیں میرا ایک بیٹا تھا جی۔ ہے بلکہ وہ ہاں۔ اس نے پانچ ایک سال میرے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کام کیا اچھا۔ اور سات آٹھ سال سے وہ کینیڈا میں جا کر بیٹھا ہوا ہے اچھا۔ اس نے کہا کہ ساتھ جب مجھے ضرورت ہوگی تو آپ مجھے بلا لیجیے اچھا۔ اس وقت آپ تنہا کام کرتے رہیے تو بی بی وہ دن اور آج کا دن پہلے بھی تنہا تھا آج بھی تنہا ہوں میں کام کیے جاتا ہوں کتنے ہیں میرے صاحب تین لڑکیاں ہیں اور دو لڑکے ہیں ماشاءاللہ ایک لڑکا کینیڈا میں جیسا میں نے کیا وہاں جی۔ ہے ایک لڑکا امریکہ میں ہے ایک بچی لندن میں ہے ایک بچی جس کی شادی ہوئی ہے وہ یہاں کراچی میں ہے ایک بچی گھر میں موجود ہے اچھا اچھا تو وہ عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں ہاں، تو ہاں۔ یہ صورت ہوئی ہے کہ میں ہر جگہ اب میری بچیاں میرے بچے پہنچے ہوئے ہیں ہاں۔ اب ایک جاپان خالی ہے اب دیکھوں میں کس کو وہاں ٹکا دوں <laughs> ایسے اچھا، بڑی لطیف گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ بچوں کا ذکر ہے بچے بہت جی۔ پھولوں جیسی ایک شخصیت ہوا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے تو جب اتنی لطیف گفتگو ہو رہی ہے تو اتنی ہی لطیف کوئی چیز آپ ہمیں سنوائیں کہ جو ہم وزن رہے ہم کمری تک تو آپ آگئے ہاں تو مچلی صاحب وہاں تک تو پہنچا ہی اب میں یہاں تک تو آؤں گا میں اور وہاں تک پہنچا تھا اب یہاں تک یہ آؤں گا کہ میں غزل پہ اتر آؤں اور کیا کہوں گا اور جب غزل کی بات چلی ہے تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں فرمائش کروں گا کہ دو غزلیں سنوا دیں تاکہ لوگوں کی فرمائش آپ کے سامعین اگر آپ ایک کہتے نا خان ہاں۔ صاحب اگر آپ ایک غزل کہتے تو میں یقیناً کہتی کہ دوسری بھی بتائیے اس لیے اچھا۔ بہت خوبصورت آپ کا ہاں۔ ذوق ہاں۔ مل رہا جی تو دو غزلوں میں ابھی آپ نے ان کو سنا تھا نزاکت سلامت کو سنا ہے ابھی آپ نے جی جی تو اب ایک خاتون کی آواز سن لیجئے اور وہ خاتون یقیناً فریدہ خانم ہے اور فریدہ خانم کی وہ ایک مشہور غزل ہے بلکہ بدنام بھی غزل ہے وہ کہ جب بھی جاتے ہیں لوگوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ تو تبسم صاحب کی چیز ہے اگر وہ آپ پاس موجود ہو تو وہ سنا دیجیے جی۔ غزل دوسری غزل صاحب تو بس کیا میں یہ کہوں کہ دوسرا نام دوسرا نام دوسرا نام تو بس ایک ہی ہو سکتا ہے بلکہ پہلا بھی نام یہی ہے اور وہ چونکہ میں نے وہ ایک مرد کی آواز میں آپ نے سن لیا تھا تو میں بائی وے آف کیا کہتے ہیں اس کو چینج ہاں، ہاں۔ میں نے خاتون کی آواز سنوا لی جی، جی۔ تھی لیکن اصولاً تو مجھے مہدی حسن کا نام لینا چاہیے تھا غزل کے لیے غزل نام وہ بڑا عظیم نام ہے وہ بڑا عظیم شخص ہے بہت سریلا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا اب تک تو میں نے سنا نہیں یہ دیکھیے میرا جو اس سے ایکٹیو پارٹیسپیشن میوزک سے جو ہے وہ well over fifty years more than a century سے کہتے ہیں وہ وہ ہے ہے مور ہاف جو کہتے ہیں میرے ساتھ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ غزل کی گائے کی اور غزل کے لیے یہ آواز اور یہ انداز میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا جو اب سن رہا ہوں میں مہدی حسن کی آواز میں تو آپ مہدی حسن کی وہ ان کی تو خیر بہت سی غزلیں مشہور ہیں اس وقت میر کی وہ غزل سنا دیجئے میر ہی کی غالباً ہے یہ وہ دیکھ تو وہ میر کی سنائیے یا دیکھیے مجھے یاد آ گیا آپ سنائیے جب بہادر شاہ ظفر کی وہ بڑے ہاں، ہاں، اللہ اللہ وہ سنائی صاحب وہ ضرور سنائی ضرور اور خان صاحب اور کیا ارادے ہیں اب مزید اس میں یہ شعبے جو آپ نے متعین اور جی۔ اتنی اتنا کلیکشن آپ نے کر لیا ہے اب تک اور بقول آپ کے خود سنبھالے سنبھال رہا ہے درست <laughs> تو اب مزید کچھ چاہیں گے کہ اس میں کوئی اور شعبہ بھی آ جائے اصل میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو میں میرے دل میں جو جو چور ہے جو بات ہے وہ میں آپ سے بیان کروں جی۔ دیکھیے یہ ایک ماڈل لائبریری قائم ہوئی ہے جہاں بھی ہے یہاں ہوئی کہیں بھی ہوئی جی، ایک ماڈل لائبریری جی۔ قائم ہو گئی ہے ہاں۔ اور اپنی نوعیت کی پہلی اور انوکھی چیز ہے ہاں۔ درست لیکن یہ مال لائبریری ہے میرے ہاں۔ میرے پاس پاس ہے ہے کیا انڈین میوزک اور انڈو پاکستان کے حوالے سے میرے پاس کرناٹک کی موسیقی نہیں ہے اچھا۔, اچھا میں کہتا ہوں کہ صاحب میرے پاس ادب کا شعبہ ہے میرے پاس اردو ادب ضرور لیکن اور ادب ہیں ہندی کا ہے ہاں۔ بنگلہ ہے جی۔ مراٹھی ہے تامل ہے تیلگو ہے اور بھی کئی ادب ہیں ہاں۔ ان کا میرے پاس کوئی موجود نہیں ہے ہاں۔ اب میں کہتا ہوں مذہب مذہب اسلام ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے وہ میرے پاس ہے جی، جی۔ لیکن اور مذہب ہیں اور سینکڑوں کروڑوں لوگ اس کے پیرو ہیں ہندوازم ہے جینزم ہے بدھزم ہے تو اس قسم کے اور بہت سے شعبے ہیں جو ہندو پاک حوالے سے آپ جمع کر سکتی ہیں اگر کوئی یہ کوئی ادارہ اس کا قائم ہوتا ہے جی۔ اس ملک میں یا کسی اور ملک میں اور یہ چیز وہاں قائم ہوتی ہے اور بہت بڑے انداز میں اس کو شروع کیا جا سکتا ہے تو پھر ان کے انہیں آسانی ہوگی مجھے یا انہیں جو بھی جو اس کے قطر رہتا اس وقت ہوں انہیں آسانی ہوگی کہ وہ ہر شعبے سے ایک قابل آدمی کو بلائیں اور اسے وہ شعبہ اس کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ ہندی ادب ہے تم اس کو ہندی ادب کو ڈیولپ کرو اس انداز میں جس انداز میں کہ اردو ڈیولپ ہوا ہے کرناٹک سے صدر انڈیا سے آپ کسی کو بلائیں کہنے کے صاحب دیکھو ہمارے پاس شمالی موسیقی کا یہ سب کچھ ہے اسی انداز پر یا بلکہ اس سے اچھے انداز میں آپ کرناٹک موسیقی کا شعبہ قیام کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ادارہ کہیں بنتا ہے یہ چیز کہیں قائم ہوتی ہے تو پچاس ساٹھ سال کے اندر یا سو سال کے اندر بہت لمبا کام کام ہے کیونکہ مجھے خود یہ کرتے ہوئے بتیس سال گزر گئے جی، جی، جی۔ تو پچاس ساٹھ ساٹھ سال کوئی چیز نہیں ہوتی تو اگر اس پر بڑی تندہی کے ساتھ اور اور جانفشانی کے ساتھ اس پر کام کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی ایسا ادارہ ہے کوئی ایسا کمپلیکس ہو جائے گا کہ جہاں آپ جا کر کے ہند و پاک کے حوالے سے ثقافت پر مذہب پر ہر شعبے پر آپ ہر قسم کی آواز اور ہر ہر قسم کی چیز آپ سن سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پہ ریسرچ کا کام ہو سکتا ہے اس پر اسکالرلی کام ہو سکتا ہے اس بہت کام ہو سکتا ہے ہو تو سکتا ہے لیکن اس سلسلے میں آپ ابھی سے کیوں نہیں پہلا قدم اٹھا لیتے کہ اس کی کچھ تشہیر کیجیے تاکہ کچھ لوگ اس سلسلے میں جیسا آپ نے اپنا مشن فرمایا کی ہے سب تشہیر اصل میں میرا شعبہ تشہیر کا ہے میرا میری روزی ہاں، میری روزی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈورٹائزنگ بھی دے رکھی ہے لیکن ہم نے لوگوں کی اتنی تشہیر کر رکھی ہے کہ اپنا خیال بھی نہیں اس طرف نہیں آتا اپنا اپنا خیال آتے ہوئے کچھ کچھ شرم سی محسوس ہوتی ہے کچھ حجاب سا آتا ہے کچھ جھجک ہوتی ہے کہ بھائی اب کیا اس کا تشہیر کی جائے مگر جو لوگ جاننے والے ہیں کچھ ہیں اس کے جاننے والے کچھ جاننے والے بعد میں شاید پیدا ہو جائیں گے انہیں شاید اللہ توفیق دے دے تو اس کام کے لیے وہ کریں ورنہ میں تو ایک ورکر کی قسم کا آدمی ہوں میرے پاس سرمایہ بھی کم ہے میرے پاس فزیکل اسسٹنس میرے پاس کوئی نہیں ہے میرے پاس سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جو ہونا چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے ہاں۔ وہ میرے پاس نہیں ہے ٹیپوں کی میرے پاس ہمیشہ کمی رہتی ہے اور کام کرنے والوں کی کمی رہتی ہے ٹائپسٹ کا ایک پورا عملہ چاہیے ایک ایک ایک انڈیکسنگ والوں کا کا عملہ عملہ چاہیے چاہیے کیٹلاگنگ پروڈیوسر کا ایک عملہ چاہیے بہت وسیع و عریض کام ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں تنہا ہوں جب مجھے وقت ملتا ہے میں اس پر وقت گزار دیتا ہوں میں ایک بات یہ بھی پوچھ لوں آپ سے جی۔ چلتے چلتے کہ اس ایڈورٹائزنگ سے جو آپ وابستہ ہیں اور یہ لائبریری کا جو کام ہے اس میں کوئی باہمی ربط نہیں صاحب کوئی نہیں کوئی مطلب کوئی نہیں بس وہاں سے کماتے ہیں لا کے جی ہاں، درست درست ہے <laughs> اچھا۔ وہاں سے جو کمایا وہ یہاں لا کے اس میں گوایا خان صاحب مشن ماشاء اللہ آپ کا بہت حسین و جمیل ہے اور جن سننے والوں نے آپ کا انٹرویو سنا ہے اس وقت جی۔ وہ لوگ بھی یقیناً یہ دعا کریں گے کہ آپ کے میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے اور میں خود یہ دعا دیتی ہاں ہوں صاحب دعا کر لیں یہی یہی میرے لیے بہت غنیمت ہے <laughs> نہیں صاحب بہت بڑی اثر کی کمپل ہوا کرتی ہے یہ بھی جی ہاں۔ تو خدا آپ کو خوش رکھے شکریہ آپ کا بہت خدا حافظ